ہماری ضرورت ہے یہ تم کو دینے کے لیے نا الحمد للہ وكفى وسلام عباده الذين اصطفى اما آباد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الغم وكذلك ننجي المؤمنين یہ سورہ انبیاء کی دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ایک آیت تو دو یہ دو آیتیں پڑھی ہیں آیت نمبر ستاسی اور آیت نمبر اٹھاسی یہ دو آیتیں پڑھی ہیں اس سورت کو سورہ انبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں بڑے اختصار کے ساتھ بہت سارے انبیاء علیہ مسرات شام کا ذکر خیر ہوا ہے حضرت موسا علیہ شام کا اور حضرت ابراہیم کا قصہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ باقی تمام انبیاء علیہ مسرات شام کے واقعات کو مختصر طور پر ذکر کیا ہے تو اسی مناسبت سے چونکہ انبیاء کے واقعات اس صورت میں بیان ہیں اسی لیے اس صورت کا نام صورت الانبیاء ہے انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں یا قرآنی جو واقعات اور قصے ہیں ان میں بہت ہی خیر و برکت اللہ رب العالمی نے رکھی ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان واقعات کو پڑھے ان کو سنے ان کو سمجھے اور ان کی تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کرے کیوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وزکر ہوں بے ایام اللہ آپ ان کو ایام اللہ سے بیان کر کے انہیں نصیحت کریں ایام اللہ کیا ہیں بڑے بڑے حادثے جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں رونما کیے ہیں کبھی نیک لوگوں کے واقعات ہیں اور کبھی بڑے بڑے فرعون اور نمرود جیسے کافروں کے واقعات ہیں ان واقعات کو بیان کیجیے کہ اللہ نے کسی نیک صالح انسان کے ساتھ فضل و کرم کیا تو اس کی کیا وجہ تھی اور بروں پر عذاب آیا اور اللہ کا کہر نادل ہوا تو اس کے کیا اسباب تھے اللہ اے ہمارے نبی آپ ایام اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو واقعات اور حوادث دنیا میں پیدا کیے ہیں ان کے ذکر سے لوگوں کو نصیحت کریں تو ان واقعات میں توحید اور ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بہت ہی مناسب ہے اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وغنون اضاحب مغادبن فغن علیہ فنا دا الظلمات اللہ الہ اللہ انتا سبحانک انی کن تو من حضرت یونس علیہ السلام کو زنون کہا جاتا ہے مچھلی والے پیغمبر ولا تکن کا صاحب الحوت اس آیت میں زنون کہا گیا ہے زنون زنون یعنی مچھلی والے نون کہتے ہیں مچھلی کو اور انتیسویں پارے سورہ قلم کے اندر اللہ رب العالمین ان کو صاحب الحوت ہوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں صاحب الحوت ہوت والے نبی ان کو ہوت والے نبی اس لیے کہا جاتا ہے نبی مچھلی والے نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نینوا شہر کے اندر رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا ایک عرصے تک اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیتے رہے توحید کی طرف بلاتے رہے لیکن قوم انکار اور تقدیب پر ڈٹی رہی اور کسی بھی صورت سے ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئی حضرت یون صلاح تنگ آ کر کے ان سے غصہ ہو کر کے ان سے ناراض ہو کر کے ہجرت کر کے ارادہ ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور پوری قوم سے ناراض ہو کر کے نکل گئے نبی کے لیے ہجرت کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن کب جب اللہ تعالیٰ اجازت دے دے حضرت یونس علیہ صاحب نے سوچا آخر نبی کو ہجرت کرنے کا موقع ملتا ہی ہے اب اس سے زیادہ قوم کیا تنگ کرتی ہے چلو ہم ہجرت کر جائیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم شریح کا انتظار نہ کیا جہاں ہجرت کر کے جانا چاہتے تھے اپنے شہر سے نکلے اور جہاں جانا چاہتے تھے دونوں جگہوں کے بیچ میں دونوں شہروں کے بیچ میں ایک دریا پڑتا تھا اس دریا کو سمندر پار کرنے کے لیے باہری راستہ طے کرنے کے لیے ایک کشتی مل گئی کشتی پر سوار ہو گئے پرانے زمانے کی کشتیاں بھی سمجھتے ہیں کتنی بڑی اور کتنی پاورفل ہوتی تھیں ابھی کچھ اس کی جھلک چھوٹی کشتیوں میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو اس کشتی پر جب سوار ہوئے کشتی بیس موجوں میں گئی تو بیس سمندر کے اندر وہ کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگی اس وقت کہا جاتا ہے لوگوں کا یہ خیال تھا کشتی اس وقت ڈوبتی ہے جب کوئی آقا غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھگ چکا ہو غلام غلام جسے آپ کا لیبر غلام اگر آقا سے فرار ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے کشتی ڈرانے کے لیے ایک چیز بنا رکھی ہوئی تاکہ کوئی غلام بھاگ نہ سکے سمجھ لے نا تو یہ ایک بڑی مسل مشہور تھی کشتی جب گھر کو ڈوبنے لگی اور قریب تھا کہ گھر کو ہو جائے خطرہ محسوس کیا تو لوگوں نے فوراً کہنا شروع کیا بھائی اس میں کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے ناراض ہو کر کے اپنے آقا سے بغاوت کر کے بھگا جا رہا ہے اس لیے اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے اب تمام لوگوں نے فیصلہ کیا لیکن کون ہے غلام کوئی غلام نہیں کوئی اپنا ہاتھ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں کہ میں اپنے رب سے نالا ہو کے بھرا ہوں اپنے آقا سے بھرا ہوا ہوں اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کشتی والوں نے یہ فیصلہ کیا فساہم فقان من المدحدین قرآن انداز اتنے کشتی والے ہیں سب کا نام لکھ کے قرآن دادی کیا جائے جس کا نام نکل جائے گا وہی اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیا جائے گی تو پورے کشتی والے ڈوب جائیں اس سے بہتر ہے کہ ایک کو نکال کے پھینک دیا جائے بہرحال جب قرآن دادی کی گئی تو حضرت یونس علیہ فراط کا نام نکلا کشتی والوں میں کچھ پہچانتے بھی تھے ان کی شکل و صورت نبی کی شکل و صورت نورانی چہرہ شرافت ٹپک رہی ہے لوگوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا اس لیے صرف دوبارہ کرو فصا ہم افقان من المدحدید قرآن دادی دوبارہ کی گئی پھر انہی کا نام نکلا بار بار کشتی والے سوچتے ہیں ان کا نام نہ نکلے لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا واقعہ اللہ رب العالمین کو رونما کرنا تھا اس لیے بار بار حضرت یونس کا نام نکلا آخر کار کشتی والوں نے تنگ آ کر کے مجبور ہو کر کے حضرت یونس علیہ فراف صاحب کو دریا میں پھینک دیا تاکہ کشتی کے لوگ بک جائیں حضرت عبداللہ ابن اب مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بحر احمر سے کے رہنے والی ایک بڑی سے مچھلی کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ دیکھو فوج یونس کے پاس پہنچو فنا جگہ اور یونس علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے اور ان کو تم نگل جاؤ اللہ اکبر کشتی والے نے جیسے پھینکا اللہ تعالیٰ کو حکم پاتے ہوئے بحر احمر سے وہ مچھلی آئی اور بڑی سے مچھلی حضرت یونس کو جیسے لوگوں نے پھینکا اور اس مچھلی نے لکوا بنایا نگل گئے لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی خبردار تمہیں یونس کو نگل جانا ان کو ان کے بدن پر تمہارے دانتوں کا خراش کی خراش بھی نہیں آنا چاہیے کیوں ہم نے یوسف کو تمہارے پیٹ کو سجن اور جیل بنا دیا ہے ان کو تمہاری گیدا ان کو نہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مچھلی ان کو نگل گئی اور بالکل سمندر کے تہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے جا کر کے مچھلی بیٹھ گئی یونس علیہ سلاط و سلام اب مچھلی کے پیٹ میں ہیں اب اللہ رب العالمین نے ان کو جکڑ دیا انہیں احساس ہوا انہیں احساس ہوا کہ میں شاید رب کے حکم اجازت ملنے کے بغیر میں نکل گیا تھا اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مصیبت ہم پر ڈالی ہے اور یہی ایک مومن کو احساس ہونا چاہیے آپ کے پیر میں کانٹا بھی چب جائے تو پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہوگی میں نے کوئی گناہ کیا ہے شاید اس لیے یہ سزا ہم کو مل رہی ہے یہ حدیث اسے نبی رہتا فرمایا عائشہ اگر تمہارے دوپٹے میں تمہارا دوپٹہ کسی لکڑی یا کانٹے میں پھنس کر کے اس کا ایک دھاگا بھی نکل جائے تو للہ دلا اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرو شاید تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی بنا پر یہ تکلیف تم کو پہنچ رہی کیوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں اشاء من مصیبت کا درجے کی مصیبت بھی تم کو جو پہنچتی ہے تو کوئی نہ کوئی تم سے غلطی ہوئی ہے اس لیے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے یونس علیہ السلام نے وہیں مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کے اللہ الہ الا انت سبحانک کا کنت کنٹ مرب حدیث کے اندر بعض روایتوں کے اندر آیا جب یونس علیہ السلاط اسلام نے یہ دعا پڑھی لا الہ انتا انت کا انی کنت میرا غالمین تو وہ آواز جو ہے اس اللہ رب العالمین کے ہاں عرش تک پہنچی فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ اللہ نے پوچھا فرشتوں یہ آواز کس کی ہے بتا سکتے ہو فرشتوں نے کہا اللہ سو تم معروف من بلا بن غریبا یہ آواز تو اس سے پہلے بارہ سنی جاتی رہی ہے آواز پہچان میں آ رہی ہے لیکن من بلا بن غریبا لیکن آج ایک ایسی جگہ سے آ رہی ہے جہاں سے کبھی یہ آواز نہیں آئے تو اس کی وجہ کیا تھی یورو علیہ السلام کے ذکر اذکار برابر سنے جاتے تھے نینوا شہر سے اور آج یہ دعا ان کی جو لا الہ الا سبحانہ کا یہ جو پڑھی سنی جا رہی ہے سمندر کے اندر سے اسی لیے فرشتوں نے کہا لال عالمین سو تم معروف بن بلا دن غریبا آواز تو پہچانی بھی ہے لیکن جگہ آج ایسی ہے جہاں سے ایسی آواز کبھی نہیں آئی تھی فرشتوں نے کہا اللہ اللہ نے فرمایا فرشتوں ہاں صحیح کہا یہ ہمارے بندے یونس کی آواز ہے روزانہ سنتے تھے آج ان کی آواز جگہ بدل گئی ہے فرشتوں نے کہا اللہ رب العالمین وہ گئے تھے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں جکڑ دیا ہے اور مچھلی کو حکم دیا ہے سمندر کے فلاں علاقے میں تہ کے اندر جا کر کے وہ بیٹھ جائے تو فرشت نے کہا الہ العالمین اب تو کا یونس رسول اللہ نبی اللہ کون یونس آپ کے نبی پیغمبر یونس اللہ نے فرمایا بلا اللہ تعالیٰ وہ اتنے نیک آدمی تھے ان کو کیوں آپ نے جکڑ دیا ہے یا رب اللہ تم جی ارحال آدمی زندگی بھر وہ آپ کی یاد کر رہے تھے آپ کو کی باتیں کرتے تھے تو کیا ان کی پرانی نیکیوں کی برکت سے ان کو معاف نہیں کریں گے اللہ نے فرمایا بلا کیوں نہیں ہم ان کو حکم نکالتے ہیں رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا مچھلی نکلی اور ایک ساحل پر لے جا کر کے کنارے ڈال دیا وہاں بہت ہی زیادہ بالکل کمزور مریض جیسے ہو گئے تھے رب یقین وہاں ایک بیل دار درخت کو اللہ نے فوراً اگایا اور اسی درخت کے ایک دار جھاڑ کے نیچے یورو سا اپنی زندگی گزارتے تھے یہاں تک کہ کہا جاتا ہے بعض روایتوں میں آیا اللہ رب العالمین نے سائے کا وہ انتظام کیا اور اس پتے کی بڑی خوبی تھی اس کے سائے میں بڑے کیا کہیں وٹامن کہیں کیا کہیں گے بڑی قوت اور طاقت تھی جس سے ان کو صحت ملے آفیت ملے اور پھر ان کی جدا کے لیے ایک بکری بھیجی جو بکری کا دودھ نکال کر کے وہ پیچھے رہے صحت یاب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا اے یونس پھر اب دوبارہ اپنے قوم کے پاس پہنچ جاؤ قوم پوری کی پوری جب یونس رہے ساسا ناراض ہو کر کے چلے آئے تو قوم نے سوچا نبی ناراض ہو کے چلے گئے اللہ کا عذاب آئے گا اس لیے سارے ملک کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے یون السلام کو پتا نہیں کہ پوری قوم مسلمان ہو گئی ہے علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا اللہ میں آپ جائیں آپ کی پوری قوم کو ہم نے مسلمان بنا دیا ہے رب العالمین نے اس پورے واقعے کو قرآن پاک مختلف مقامات پر ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ یہ جو دو آیتیں پڑھی آیت نمبر یہ دو آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے انہی آیتوں کو سمجھانے کے خاطر میں نے یہ پڑھی ہیں اللہ ہو یہ قصہ اختصار کے ساتھ بیان کیا اب اتنے تفصیل اتنی باتیں سن لینے کے بعد آیتوں کا سمجھنا آسان ہو جائے گا رب العالمین فرماتے سناتے ہیں وزن اضحاب بباز اے ہمارے نبی آپ اپنے امتیوں کو ان مچھلی والے نبی کا بھی قصہ پڑھ کر کے سنا دیں ان کا قصہ کیا ہے اضا بب جب وہ غصہ ہو کر کے اپنی قوم سے ملک چھوڑ کر کے چلے جا رہے تھے اور وہ یہ انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہماری گرفت کر لے اس کا احساس انہوں نے نہیں کیا اللہ اکبر پھر وہ نکل گئے نتیجہ یہاں تک نکلا کہ مچھلی نے ان کو نکل لیا اور میرے حکم سے اور مچھلی بالکل سمندر کے پہنے فنا صرف سمندر کے پہنے مچھلی لے کر کے چلی گئی رات کی تاریخی سمندر تہ بتے اس کی تاریخی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریخی اتنی تاریخیوں میں یونس علیہ السلام نے ہم کو پکارا اور کیا کہا لا الہ الا انت سبحان کا انی تو میرا ابال لا الہ الا انت سبحان کا انی تو میرا والمین پکارا یونس علیہ السلام نے ہم کو کہ اے اللہ آپ نے ہم کو یہ صدا دے کر کے ہم پر آپ نے ظلم نہیں کیا اللہ آپ کی ذات بالکل پاک ہے ہم نے ظلم کیا ہے جو آپ کی اجازت کے بغیر ہم نے ہجرت شروع کر دیا اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں اور میں نے اپنے قصور کا انہوں نے اعتراف کر لیا رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے یونس نے جیسے ہم کو پکارا ہم نے ان کی دعا کو سن لیا اور سن کے لیا دوسرے مقام پر پہنچا فلولا من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون خوشحالی میں جب تک یہ مصیبت نہیں آئی تھی ہم کو برابر وہ یاد کرتے ہوئے اگر خوشحالی میں ہم کو یاد نہ کرتے تو ہم ان کی دعا کو قبول نہ کرتے مچھلی کے پیٹ میں رکھتے اور قیامت کے دن یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتے جبکہ ساری دنیا اپنے کمروں سے نکلتی لیکن چونکہ یونس خوشحالی میں مصیبت آنے کے پہلے پہلے ہم کو یاد کرنے والے تھے مصیبت میں جب ہم کو پکارا تو ہم نے فوراً ان کی دعا کو سن لیا سجم نہ الغم میں اور ہم نے مصیبت اور آفت اور ان کے غم سے ان کو نجات دیا نجات مل گئی نا آپ جو بتلانا چاہتا تھا وہ یہ اللہ نے فرمایا وہ کا کا جیسے یونس کو مچھلی کے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے تہنے ہم کو پکارا ہم نے ہم کو پکارا تو ہم نے نجات دیا ایسے قیامت تک آنے والے مومنوں کو ہم ہی نجات دینے گے درگاہوں پر جانے کی ضرورت ان کو نہیں ہے آئی بات سمجھ میں وقداری کا منجل مومن ان کو پیروں فقیروں مردوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی حاجات اپنی مصیبتیں کیوں لے کر کے جاتے ہیں جو مصیبت اپنے سے نہیں ٹال پاتے وہ کزالی کنون ضلع جیسے ہم نے یونس کو نجات دیا یونس نے نہ بابا آدم کو پکارا نہ حضرت ابراہیم کو پکارا نہ حضرت یونس کو پکارا نہ کسی زندوں کو پکارا نہ کسی مردے کو پکارا پکارا تو کس کو صرف اللہ وحدہ لا شریف کو ایسے ہی جو دنیا کو چھوڑ کر کے ہم کو پکاریں گے ہم آئندہ بھی قیامت تک ان مومنوں کو وقع علی کا نم میں ایسے ہی نجات دیں گے تو میرے بھائیوں بڑی توحید کا واقعہ ہے یہ بڑی عبرت و نصیحت کا واقعہ ہے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ جیسے میں نے یونس کو نجات دیا ایسے ہم مومنوں کو بھی نجات دیں گے اور بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ اکبر امام امام احمد بن حنبل امام نسائی کتاب اب الوم ولیلہ میں اور امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ امام ترمیدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص علی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا اور راستہ پکڑ کر کے جا رہا تھا ہم نے راستے میں دیکھا مسجد نبوی ہے مسجد نبوی کے قریب گزرا تو دیکھا عثمان بن عفان مسجد میں بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں میں سوچا ہمارا بھائی مسلمان بیٹھا ہوا سلام کر لیں اس کے بعد میں نے کہا کہتے دار مسجد میں آیا اور میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ عثمان بن عفان نے سلام کا جواب تو نہ دیا خوب زور سے دیکھا ایسے حضرت سلام کا جواب نہیں دیا کہتے مالا آئی نہیں ہے لیا ہمیں خوب گھیر کر کے تو دیکھا لیکن انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا حضرت سعد بن نبی وقاص کہتے ہیں مجھے بہت تکلیف پہنچی کہ میں نے سلام کیا سلام کا جواب کیوں نہیں دیا اور عثمان بن عفان اتنے پریشان حال ہاں، اتنی مصیبت جنا اور ایسے حالت میں کیوں یہاں تنہا بیٹھے ہوئے ہیں سلام کا جواب نہیں دیا اس کا مطلب کہ کوئی بہت بڑا حادثہ رونما ہوا ہے حضرت سعد نبی وقاص کہتے ہیں فوراً میں وہاں سے بھگا اور امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تارانوں کے پاس پہنچا اور میں نے سلام کیا اور کہا جا امیر المومنین حل حدث صفی الاسلام شعی حل حدث صفی الاسلام شعی حل حدث صفی الاسلام شعی کیا ہوا کوئی بڑا حادثہ رونما ہو گیا اسلام مسلمانوں میں کسی مسلم ملک میں کسی مسلم علاقے میں مسلم فوج ختم ہو گئی کافروں نے قطر کر ڈالا کیا بات ہے کون سی بڑی مصیبت آ گئی ہے اسلام اور مسلمانوں پر عمر فاروق نے کہا کوئی مصیبت الحمدللہ نہیں آئی ہے میں نے کہا نہیں کوئی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے سعد نبی وقاف کہتے ہیں میں نے کہا نہ یا امیر ان کوئی بہت بڑا حادثہ رونما ہو گیا ہے عمر فاروق نے کہا نہیں کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے کیا بات ہے کہا کہ باوجی یہ ہے کہ مرر تو عثمان بن پانا آنے فن فی مسجد ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں مسجد نبوی کے قریب سے گزر رہا تھا ہمارے بھائی عثمان بیٹھے ہوئے تھے ہم نے آ کر کے ان کو سلام کیا آنکھیں کھول کر کے بھول کر کے مجھ کو دیکھا فرم ضرور السلام سلام لیکن انہوں نے وعلیکم کو سلام نہیں کہا میرے سلام کا جواب نہیں دیا اتنا بڑا حادثہ کیا ہو گیا ہے عمر فاروق نے کہا تمہارے سلام کا جواب عثمان نے نہیں دیا کہا نہیں کہا چاہے اچھا، ہاں بیٹھو ایک دوسرے شخص کو بھیجا امیر المومنی نے کہا دیکھو عثمان مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں فوراً جاؤ ان کو بلا بلا کر کے لاؤ گیا امیر کا آدمی بھیجا ہوا پہنچا حضرت آپ کو عمر عمر فاروق امیر المومنین بلا رہے ہیں حضرت عثمان بن عفان اٹھے اور امیر المومنی کے پاس آئے اور کہا یا عثمان ماں اللہ تکونا تردہ کا اپنے بھائی عثمان سات کے سلام کا جواب تو نے کیوں نہیں دیا حضرت سعد نبی وقاص نے کہا عثمان بن عفان نے کہا نہیں انہوں نے سلام نہیں کیا ہم کو انہوں نے سلام نہیں کیا کیا حضرت صاحب نے کہا بلا میں نے سلام کیا تم جھوٹ بول رہے ہو کہا لا تم نے سلام نہیں کیا ہمیں کیا خبر کہ تم کب آئے تھے ساتھ کہتے لا واللہ ہی اللہ کی قسم میں نے سلام کیا عثمان عرفان کہتے ہیں جھوٹی قسم نہیں کھاؤ میں اللہ کی قسم کھاتا تو نے سلام نہیں کیا ہم سے کہانی بات بڑھ گئی امیر المومی بھی پریشان یہ بھی اشر مبشرہ میں اور یہ بھی اشر مبشرہ ایک طرف صاحب اور دوسری طرف عثمان یہ عثمان کو کیا ہو گیا ہے کون سے اتنا بڑا حادثہ پیش آیا آخرکار تھوڑی دیر میں عثمان بن عفان نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ ہاں کچھ یاد پڑتا ہے کہ تم آئے تھے لیکن کیا بات ہے میرے سلام کا جواب اس لیے نہیں لوٹایا کل تو حد سو رمسی بے کرے متن میں ایک بات سوچ رہا تھا اور ایسی عجیب و غریب بات ہے جب میں اس کو سوچنے لگتا ہوں تو میری آنکھوں پر اور میری عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے ہم پر ایک قسم کی گشی تاری ہو جاتی ہے اسی حالت میں تو نے مجھ سے سلام کیا ہوگا وہ کیا بات ہے نبی علیہ عروشنات اسلام ایک مرتبہ ایک دعا بتا رہے تھے اتنے میں ایک بدو بیچ میں آ گیا اور بات وہیں رہ گئی میں بہت سوچتا ہوں کہ کون سی دعا تھی وہ کون سی بات تھی جو نبی علیہ صاحب بیان کرنا چاہتے تھے لیکن اس بدو کی وجہ سے بات رہ گئی <coughs> حضرت صاحب نے کہا کہ خبردار اے عثمان انا ان کبھی ہاں تم اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو میں تمہیں وہ پوری حدیث سنا دیتا ہوں کہا وہ کیا ہے کہا کہ تم اصل میں بیٹھے رہ گئے تھے میں بیٹھا نہیں رہ گیا تھا کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام کے ایک مرتبہ تم کو جو وہاں بات پریشانی میں مترا کی ہے جو تم نے پوری بات سنی نہیں وہ یہ ہے کہ بات اصل یہ ہے کہ نبی علیہ صاحب ایک مرتبہ حدیث بیان کرنا شروع کیا ان نداوتن ایک ایسی دعا ہے ایک ایسی ایسا وظیفہ ہے ایک ایسی دعا ہے کہ اس کی بڑی یہ فضیلت ہے اتنے میں تہ تک آپ پہنچے تھے اتنے میں ایک بدو آ گیا اور آ کر کے اس نے یہ انتظار نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام بات پوری کر لے اس کے بعد بدو تھا آداب کے خلاف اکھڑا ہوا یا رسول اللہ تھوڑے ان کو ہمارے سوال کا جواب دے اللہ اکبر نبی علیہ ساخ اس دعا بتانے کو ہی چھوڑ دیے اور کس سے گفتگو کرنے لگے مدو سے اب گفتگو لمبی ہوتی گئی کچھ لوگ بیٹھے رہے اور کچھ لوگ انتظار کر کے وہ چلے گئے یہاں تک کہ نبی علیہ اس طرح نے دیکھا کہ وہ اکثر لوگ چلے گئے ہیں آپ اس بدو سے جب فارغ ہوئے تو اٹھے اور اپنے گھر میں داخل ہونے لگے لیکن عثمان بن عفان وغیرہ یہیں تک سوچ رہے عثمان بن عفان یہی طرح سے کون سی دعا تھی جو رہ گئی لیکن سات نبیوکا کہتے میں نے کیا کیا جب نبی علیہ السلام اس کے بدو سے فارغ ہوئی اور مسجد کے باہر جانے لگے تو فات بات ہو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور یہاں تک کہ مسجد کے باہر آپ گھر میں داخل ہونے لگے جب بھی آپ کے پیچھے تھا جب میں نے دیکھا اگلا قدم آپ اٹھائیں گے گھر میں چلے جائیں گے تو وہ دعا میں نہیں سیکھ سکوں گا تو میں نے اپنے پیر کو خود زور سے زمین پر پٹکا تاکہ نبی رہے قسم سمجھا چونک جائیں کہ آخر کس نے اتنی آواز نکالی پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو آپ نے فرمایا من ابو شاہ ارے ساتھ تم ہو ابو شاہ ان کی تھی کیا بات ہے میں نے کہا یا رسول سے تھوڑا سا وہ تھوڑا سا ٹھہر جائیں کہا کیا ہوا کہا وہ آپ دعا کچھ بتا رہے تھے بس دعا بتانے کا تذکرہ کیے وہ بدو بیچ میں آ گیا فرشا والا کا اس نے اتنا آپ کو مجبور کر لیا کہ وہ دعا رہ گئی تو ذرا برائے مہربانی وہ دعا بتا دیں یہ نبی احساس نے فرمایا صاحب نے کہا کہ اللہ رسول نے فرمایا دعوت نون ارے وہ نون نسلی والے نبی یونس کی دعا لا الہ لالی کنٹو میرا دانوی ان لو دیحا انہو لم یدعو ید او بہا مسلم ان رب الا استجاب اللہ لہو لہو کما با کارا رہتا سامان آپ نے ساتھ میں اے ساتھ سن لو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی بھی مرد مومن اپنی کسی مصیبت اور کسی پریشانی کے اندر صرف کے دل سے اگر اپنے رب کو یہی دعا پہ کر کے پکارے گا تو جیسے یونس کی مصیبت کو دور کیا اللہ تعالیٰ مومن کی بھی مصیبت کو دور کر دے گا یہ دعا میں نے سنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو زندگی بھر کا وہ دورہ جو گشی کھانے کا ختم ہو گیا اللہ اکبر اور بعض روایتوں میں آیا جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آئے نبی نے حدیث بیان کی تلاوت کر کے سنائی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ دعا صرف یونس کے لیے خاص تھی کہ ہم لوگوں کے لیے دیے آنے فرما یونس کے لیے خاص تھی ولیل عام اور قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کے بارے میں بھی اس دعا کا یہی کمال ہے اور کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے فرمایا ہوا کا کا ننجے مومنین اللہ نے خود قرآن فرمایا ہے ہم نے جیسے یونس کو نجات دیا ویسے ہی ہم کن کو نجات دیں گے مومنوں کی میرے بھائیوں آسان سی بات ہے اپنی مشکلات میں اللہ کو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو پکارو ہمیں ادھر ادھر بھاگے چادر چڑھانے جلیبی تقسیم کرنے اگر بتی سلگانے اور وہاں جا کر کے پیشانی ٹیکنے کی ضرورت ہی نہیں وہ سب مشاور اپنا الو کو سیدھا کر رہا ہے اور پریشان حال ہاں لوگوں کو کچھ ملنے والا نہیں یہ کیوں اللہ نے جب اتنا بڑا وعدہ کر لیا ہے علی کا منزل مومنین تو ان تمام چیزوں کو چھوڑو بیٹھے بیٹھے اپنے گھر میں مسجد میں آ جاؤ اس سے مقدس کوئی جگہ نہیں ہو سکتی یہی بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے باقی انشاءاللہ اگلی ہفتے اپنی تو لہٰذا واسطر اللہ من کل تم لئی سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك